اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کر جو سب سے اوپر ہے جس نے بنایا پھر ٹھیک کیا اور جس نے ٹھہرایا پھر راہ بتائی اور جس نے چارہ نکالا پھر اس کو سیاہ کوڑا بنا دیا ہم تم کو پڑھائیں گے پھر تم نہیں بھولو گے مگر جو اللہ چاہے وہ جانتا ہے کھلے کو بھی اور اس کو بھی جو چھپا ہوا ہے اور ہم تم کو لے چلیں گے آسان راہ بس نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ پہنچائے وہ شخص نصیحت قبول کرے گا جو ڈرتا ہے اور اس سے گریز کرے گا وہ جو بدبخت ہوگا وہ پڑے گا بڑی آگ میں پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی بلکہ تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو اور آخرت بہتر ہے اور پائیدار ہے یہی اگلے صحیفوں میں بھی ہے موسا اور ابراہیم کے صحیفوں میں